بسم اللہ علی عبادہ الحمد اصطفا اما وسلم بزرگوں دوستوں اور میری مائع اور بہنیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان میں بھائی چارگی اور مواخات قائم کی تھی اسی بنا پر ایسا ہوا کہ ایک مہاجر صحابی ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ کہہ دیا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو اور وہ دونوں بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے ایسے ہی دو بھائی تھے ایک بھائی ایران سے آئے ہوئے ہیں نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر کہلاتے ہیں اور دوسرے بھائی ہیں مدینہ کے لوکل جن کا نام ہے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انساری کہا جاتا ہے دونوں بھائی ہیں حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دونوں میں بہت محبت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ابو دردہ دیکھو میں مدینے آ کر رہ رہا ہوں اور جوان ہو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں اور تم یہاں کے مدینے کے لوکل ریسیڈنٹ ہو اس بنا پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مدینے میں جو فلانا گرانا ہے اس میں ایک بچی ہے جو بڑی نیک اور صالحہ ہے تو تم میری طرف سے رشتہ لے کر جاؤ نکاح کا پیغام لے کر جاؤ اگر منظور ہو گیا تو میں شادی کر لوں گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی سلمان اگر میری میرے ذریعے سے تمہارا کوئی کام ہو جائے تمہارا رشتہ طے ہو جائے تو میرے لیے تو بڑی سعادت مندی ہے میں ضرور جا کر تمہارے لیے بات کروں گا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی مدینے کے اس گھر کی طرف گئے مشورہ مشورہ یہ ہوا کہ سلمان باہر انتظار کریں گے اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں گے بالکل مشورے کے مطابق سلمان باہر انتظار کر رہے ہیں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اندر جا کر لڑکی والوں سے ملے لڑکی کے باپ سے ملے اور جا کر یہ درخواست کی کہ دیکھو میرا ایک دوست سلمان ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے اور بہت فضائل بیان میرا سلمان ایسا ہے میرے سلمان میں یہ خوبیاں ہے اور سارے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ کہا میں اس گھر میں اپنے بھائی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کا اس گھر میں رشتہ ہو جائے تمہاری بیٹی کے ساتھ میں رشتہ ہو بتاؤ اگر تمہیں منظور ہو تو ہم اس رشتے کو دے کر دیتے ہیں لڑکی والوں نے اور خاص طور پر لڑکی کے والد نے یہ کہا کہ ابو دردہ تم نے سلمان کے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہم مانتے ہیں سلمان بہت اچھے انسان ہے بہت نیک انسان ہے لیکن ابو دردہ ہم تمہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے تم شادی کر لو ہم تم سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہیں بتاؤ ابو دردہ تمہیں منظور ہے یا نہیں لڑکی کے باپ درخواست کر رہے ہیں کہ سلمان بہت اچھے انسان ہے لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو دردہ ہماری بیٹی سے شادی کرے بولو ابو دردہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں تو سلمان کے لیے دلہا بنانے کی باتیں ہو رہی ہے حضرت ابو دردہ فرماتے مجھے ریکویسٹ کر رہا ہے لڑکی کا باپ بولو ابو دردہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کہا کہ جی ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں ابھی تو میں نے کہا تیار ہو لڑکی والوں نے اور لڑکی کے والد نے جو مرد حضرات سب کو کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ نکاح ہو رہا ہے اور وہیں پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھ لیا گیا نکاح ہو گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے اب باہر نکل رہے ہیں ادھر سلمان انتظار کر رہے ہیں گھر کے گیٹ پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے حضرت سلمان نے دیکھا کہ ابو دردہ آگئے ہیں تو بڑی امیدوں کے ساتھ میں اپنے بھائی ابو دردہ کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی ابو دردہ آ کر کوئی خوشکبر سنائیں گے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو دردہ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کی حالت یہ ہے کہ نگاہ شرم کے مارے زمین پر جھکی ہوئی ہے اور بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس آئے اور آ کر کہا بھائی سلمان مجھے معاف کر دینا بھائی سلمان مجھے معاف کر دینا میں تو تمہارا ہی رشتہ لے کر گیا تھا اور تمہارے جتنے فضائل تھے میں نے بیان کیے اور تمہاری طرف سے میں نے پیغام میں نکاح دیا لیکن اس لڑکی کے باپ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ بولو ابو دردہ تم میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوئے یا یعنی نہیں سلمان ایک لڑکی کے باپ کی درخواست پر میں لڑکی کے باپ کے دل کو نہیں دوڑ سکا اور میں منع نہیں کر سکا اس لئے سلمان میں رشتہ تو تمہارا لے کر گیا تھا لیکن شادی کر کے خود آ رہا ہو میرے بھائی مجھے معاف کرنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے بھائی ابو دردہ اس میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے کہ جو رشتہ اللہ نے تمہارا نصیب میں مقدر کیا تھا میں نے وہاں پر نکاح کا پیغام بھیج دیا ذرا سوچو تو صحیح وہ کیسے بھائی تھے کیسے ان کے مزاج تھے آج ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہو جائے تو لڑائی جگڑا خون خرابا تباہی ہو جائے کہ میرے پیغام کی جگہ پر یہ شادی کر کے آیا لیکن اتنی سادگی تھی کہ یہ معافی مانگ رہے کہ میں لڑکی کے باپ کے رشتے کا کو ٹھکرا نہیں سکا وہ معافی مانگ رہے کہ تیرے مقدر کی لڑکی کو میں نے رشتہ بھیج دیا یہ ان کا حال تھا اور ذرا سمپلسٹی دیکھیے تھوڑی دیر میں نکاح ہو گیا شاید شادی ہو گئی یہ طریقہ ہے شریعت کا اسلام میں شادی کرنے کا اور نکاح کرنے کا کل گدشتہ کل میں شام کو آپ کو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا واقعہ سنا رہا تھا وہاں بھی وہی سادگی تھی جو اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے آج ہمیں اس سمپلیسٹی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے شادی بھی اسی طریقے سے ہو جائے یہی شریعت کا طریقہ ہے آج کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے لڑکی کا باپ لڑکے کا باپ وہ خود جانتا ہے میں لون کے بوجھ میں دبا ہوا ہو مورگیج کا بوجھ میرے اوپر ہے لیکن پھر بھی سماج میں اپنا ناک رکھنے کے لیے اور سماج کو خوش کرنے کے لیے کتنا قرض لے کر وہ اپنی اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے ایک بیٹے کی شادی کرواتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے لیکن بیٹی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے لیکن اسی فاطمہ کے بارے میں ہے کہ جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی دے ہوئی ہے حضرت فاطمہ کے پاس دلہن کا لباس پہننے کے لیے کوئی جوڑا نہیں تھا ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو میں دلہن بنا کر بھیجو میری بیٹی میرا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اس کو میں سب کچھ دے کر بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو باپ تھے ان کی بھی تو تمنا تھے کہ میری بیٹی کو میں دلہن کا لباس پہناؤ دلہن کا جوڑا بناؤ لیکن گھر میں اتنا نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو وہ شادی کا لباس یا جوڑا بنا کر دیتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز کو محسوس کیا اور صحابہ نے نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ جیسے آپ کی بیٹی بیٹی ہے ہے ہے ہماری بھی ہم ہم سب سب نے مل مل کر کر یہ مشورہ کیا کہ ہدیے کے طور پر گفٹ کے طور پر آپ کی بیٹی کو دلہن کا جوڑا دینا چاہتے ہیں شادی کا جوڑا دینا چاہتے ہیں آپ اس ہدیے کو قبول کر لیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ نہیں یہ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور اپنی بیٹی کی شادی میں میں کسی کا ہدیہ نہیں لوں گا میں کسی کا گفٹ نہیں لوں گا میں کسی کا نہیں لوں گا ورنہ اگر آج میں نے لوگوں کے چڑھاوے لے لیے تو قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی میرے ہر بچی کے باپ کو لوگوں کا چڑھاوا لینا پڑے گا اور وہ بیچارہ لینے پر مجبور ہو جائے گا صحابہ نے ریکویسٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہدیہ لیتے ہو کم کم از قرض قرض تو لے لو ہم کے طور پر ایک ایک لباس دے دے دیتے دیتے جوڑا ہیں جب سہولت ہو ہمیں ادا کر دینا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں آج میری بیٹی کی شادی ہے اگر آج میں نے میری بیٹی کی شادی میں تم لوگوں سے قرض لیا تو قیامت تک میرے امتی میں سے ہر بیٹی کا باپ لوگوں سے قرضہ لینے پر مجبور ہو جائے گا اس لیے میں گفٹ بھی نہیں لوں گا میں قرض بھی نہیں لوں گا اگر میری بیٹی بیٹی کے پاس شادی کا جوڑا نہیں ہے کوئی بات نہیں وہ اسی حال میں اپنے سسرال جائے گی یہ اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے ہماری شادیاں سادگی کے ساتھ ہو جتنا خرچ ہم اپنی شادیوں میں اور ادھر ادھر گھر کے خرچوں میں کر سکتے ہیں اسی رقم سے نہ جانے کتنی غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے اس بنا پر ہم اس کا احتمام کریں جو ایکسٹرا ویگنز اور جو خرچ ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے اس سے ہم باز آنے کی کوشش کریں میں نے شب برات کے موقع پر بھی یہی بات کہی تھی میں پھر کہہ دوں کہ دیکھو میرے بھائیوں نکاح تو ایک عبادت ہے اور عبادت ویسی کرنی ہے جیسے سرکار دعالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے ہمارے نبی نے بتلایا روزہ کیسا رکھتے ہیں جیسے ہمارے نبی نے بتلایا کیوں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی اور نکاح بھی عبادت ہے اور عبادت اس طریقے پر کی جاتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حضور نے فرما دیا آزم النکاح برکہ ایسر مؤنا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس نکاح میں پیسے کم خرچ کیے جاتے جاتے ہیں اس لیے اس کی کوشش کریں ہماری ماں بہنیں بھی ارادہ کریں ہم بھی ارادہ کریں کہ جتنی سادگی سے ہمارے گھروں میں شادی ہو سکے ہم اس کا احتمام کریں اور جو اللہ نے بال دولت دی ہے اس کے ذریعے سے کسی غریب بچی کی شادی کروا دے تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ جھوڑا ہمیں دعائیں دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے شریعت پر